اس کو کچھ میری خبر ہے کہ نہیں پچھلے دنوں ایک دوست تشریف لائے اپنے مسائل کا تذکرہ کر کے کچھ آپ دیدہ ہو گئے میں نے انہیں تسلی دی اللہ کی بارگاہ میں مسلسل دعا کرنے کی تلقین کی پھر انہیں سمجھایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ پیش کر کے صبر سے کام لیجئے اور پھر دیکھیے کہ اللہ کیا کرتا ہے اپنی بات سمجھانے کے لیے میں نے ان کی خدمت میں ایک شعر پڑھا میری آہوں میں اثر ہے کہ نہیں دیکھ تو لوں اس کو کچھ میری خبر ہے کہ نہیں دیکھ تو لوں اس شعر میں جو درد ہے وہ اسے محسوس کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے میں نے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ دو لوگوں کی دعا رد نہیں کرتے ایک وہ جو اللہ کا مخلص خادم ہو اپنے تعصبات اور خواہشات سے بلند ہو کر بندگی اور خدمت دین کی راہ پر گامزن ہو جس کی زندگی کا مرکزی خیال صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو ایسا شخص جب مسائل میں گھر جاتا ہے شیطان اور اس کے ایجنٹ اس کی زندگی اس پر مشکل کر دیتے ہیں راہ خدا میں وہ ستایا جا رہا ہو پھر وہ تڑپ کر اللہ کا نام لیتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو اس کی آہ سیدھی عرش الہی تک جا پہنچتی ہے لمحہ گزرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیتے ہیں گرچہ اس فیصلے کے نفاذ میں کچھ وقت لگتا ہے دوسرا شخص وہ ہے جس نے خدا کے قادر مطلق ہونے اور اس کے مقابلے میں اپنے عاجز مطلق ہونے کو دریافت کر لیا ہو وہ خدا کی عظمت کو جانتا ہو اس کی بڑائی کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہو اور ساتھ میں اپنی بے کسی پر لاچار ہو چکا ہو مشکلات نے اس کا گھر دیکھ لیا ہو ہر بلا آسمان سے اتر کر اس کے گھر کا پتہ پوچھتی ہوئی سیدھی اسی کے ہاں آتی ہو اور آنے کے بعد جانے کا نام نہ لیتی ہو اسے لوگوں کے ظلم و ستم اور انسانوں کی طرف سے محروم کیے جانے کا سامنا کرنا پڑتا ہو ایسا شخص جب تڑپ کر خدا کو پکارتا ہے اس کے دل سے جب آہ نکلتی ہے جب بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہوں جب وہ اپنا سر خدا کے قدموں میں رکھ کر رو رہا ہو اپنی خطاؤں پر نادم ہو اس خوف میں ہو کہ کہیں حالات کی یہ سختی اس کے گناہوں کا نتیجہ نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہو نافرمانی کی ہر پگ ڈنڈی کو چھوڑ کر سرات مستقیم پر چلنے کا عزم رکھتا ہو اس عزم کے ساتھ اب خدا کی مدد کا طلبگار ہو ایسے شخص کی پکار اس کی آہ اس کی فریاد اس کی تڑپ خدا مند دو عالم کی بارگاہ تک فوراً جا پہنچتی ہے اس کی بات سنی جاتی ہے اس کی درخواست مانی جاتی ہے عرش اٹھانے والوں کو فوراً حکم ملتا ہے وہ اس حکم کو آسمان والوں تک منتقل کرتے ہیں آسمان والے فوراً اس حکم الہی کو زمین والوں تک منتقل کرتے ہیں زمین کے فرشتے اس حکم پر بلا تاخیر عمل کرتے ہیں لیکن یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے اس لیے اس حکم کے ساتھ وقت لکھ کر بھیجا جاتا ہے فیصلے کے ساتھ اس کے نفاذ کی گھڑی بھی متعین کی جاتی ہے یہ وقت اور یہ گھڑی اکثر کچھ تاخیر سے آتی ہے یہ اگر فوراً آ جائے تو پھر امتحان ختم ہو جائے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ دعا کا جواب ہمیشہ دیتے ہیں ہمیشہ بندے کی بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن وقت موخر کر دیتے ہیں مانگی گئی چیز میں شر ہو تو اس کی جگہ بہتر چیز دیتے ہیں بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ خدا بندے کے حال سے کبھی بے خبر نہیں ہوتا وہ ہر حال میں سنتا ہے وہ ہر حال میں بندوں کے ساتھ بھلائی ہی کرتا ہے بندوں کو اسے پکارتے رہنا چاہیے اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے صبر سے کام لینا چاہیے یہ طے ہے کہ اس کے بعد زندگی میں خیر اور بھلائی آئے گی اور پریشانیاں اور مسائل دور ہو جائیں گے اصول پسند کیسے بنے سورج زمین سے تقریباً نو کروڑ میل دور ہے اگر یہ فاصلہ کچھ کم یا زیادہ ہو جائے تو کرائے عرض سے زندگی ختم ہو جائے گی مگر سورج کو اس کے رب نے ایک اصول کا پابند کر دیا ہے جس کے خلاف وہ کبھی نہیں کرتا یہی کائنات کی ہر چیز کا معاملہ ہے کہ وہ مقرر کردہ اصولوں پر عمل کرتے ہیں سوائے انسان کے جن کو آزاد پیدا کیا گیا ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے اصولوں کی پابندی کریں جب انسان یہ کرتے ہیں تو معاشرہ چین اور امن سے بھر جاتا ہے اور جب نہیں کرتے تو بد امنی اور فساد پیدا ہوتا ہے تاہم اپنی مرضی سے اصول پسند ہونا بہت مشکل کام ہے یہ اپنے مفاد جذبات اور آسانی کے خلاف عمل کرنے کا نام ہے وقت پر نماز پڑھنا دشمنی کے باوجود کسی کے بارے میں عدل کی بات کرنا حرام کمائی کے آسان مواقع چھوڑ کر حلال کی تنگی میں گزارا کرنا کسی کو پسند نہیں ہو سکتا یہی معاملہ ان اصولوں کا ہے جو بظاہر غیر مذہبی ہیں چنانچہ ٹریفک کی سرخ بتی پر رکنا ہو یا قطار بنا کر اپنی باری کا انتظار کرنا ہم لوگ یہ چیزیں پسند نہیں کرتے یہ در حقیقت معاشرے کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اصولوں کے معاملے میں لوگوں کی تربیت کریں وہ ان کو بتائیں کہ اگر اصول توڑے جائیں گے تو بظاہر کچھ فائدہ کچھ آسانی اور جذبات کی کچھ تسکین ہو جائے گی مگر پھر آہستہ آہستہ پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا جس سے سب کا نقصان ہوگا مثلا ٹریفک کے حادثات کا بنیادی سبب قوانین کی خلاف ورزی ہے لوگ یہ طے کر لیں کہ کوئی شخص ٹریفک کے اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرے گا تو ننانوے فیصد حادثات ختم ہو جائیں گے تاہم لوگ ایسا نہیں کرتے اور ٹریفک ہی نہیں بلکہ ہر اس اصول اور قانون کو توڑتے ہیں جس سے ذرا بھی وقتی فائدہ حاصل ہو اس حوالے سے کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے دل میں اصولوں کی محبت پیدا کی جائے اسے بتایا جائے کہ اصول پسند آدمی اللہ کی نظر میں بہترین انسان ہوتا ہے وہ اپنی اصول پسندی کی بنیاد پر ساری زندگی تہجد پڑھنے والوں اور ساری زندگی روزہ رکھنے والوں سے زیادہ عزت والا ہو جاتا ہے اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں اصولوں کی محبت پیدا ہوگی ان کو اصول کی پیروی کر کے مزہ آنے لگے گا جب سب لوگ سگنل توڑ رہے ہوں گے وہ اطمینان کے ساتھ سرخ اشارے پر کھڑے رہیں گے جب سب لوگ اپنے مفادات کے لیے جھوٹ بول رہے ہوں گے تو وہ سچ بولیں گے اور اگر کوئی نقصان ہو بھی جائے تو اس کو بھی انجوائے کریں گے کیونکہ یہ نقصان ان کو جہنم کے نقصان سے بچا لے گا اصول پسندی کا اصل راز اصولوں کو انجوائے کرنا ہے ایسے آدمی کا چاہے کوئی نقصان ہو جائے تب بھی وہ دل میں بہت پرسکون ہوتا ہے ایسا آدمی چاہے کوئی فائدہ حاصل کرنے سے محروم ہو بھی جائے تب بھی وہ اصول پسندی کو انجوائے کر کے زیادہ بڑا فائدہ اور زیادہ بڑی خوشی حاصل کر لیتا ہے آئیے آج سے ہم اصول پسند بننے کی کوشش کرتے ہیں اصول پسندی کو انجوائے کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نفع رہ جائے یا نقصان ہو جائے ہم کبھی اصول کے خلاف نہیں جائیں گے اس کا نتیجہ آخرت میں تو بلا شبہ جنت میں عالی مقام ہے مگر اس دنیا میں بھی ذہنی سکون کی وہ دولت ہے جو لاکھوں روپے کما کر بھی نہیں مل سکتی اس کا دوسرا دنیاوی نتیجہ ان بیماریوں سے بچ جانا ہے جو لاحق ہو جائیں تو زندگی کا لطف غارت ہو جاتا ہے بیوہ کی عدت قرآن مجید میں طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد خواتین کو عدت پوری کرنے کا حکم دیا گیا ہے عدت پوری کرنے کے بعد خواتین دوسری شادی کر سکتی ہیں عدت کی مدت سے قبل وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی کیونکہ عدت کا اصل مقصد ہی یہ معلوم کرنا ہے کہ خواتین حمل سے تو نہیں وہ فوراً دوسری شادی کر لے تو بچے کا نصب کا مسئلہ ہو جائے گا یہی سبب ہے کہ جس خاتون کا نکاح ہوا اور تعلق زن و شو قائم نہ ہوا ہو اس پر کوئی عدت نہیں الحساب آیت انچاس اس لیے کہ نہ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا نہ حمل کا امکان ہے اور نہ عدت کا مطالبہ کیا گیا متعلقہ کی عدت تین حیض ہے اور چونکہ اصل مقصد عورت کے پیٹ کا حال جاننا ہے اس لیے مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ ایک ایسے توہر میں طلاق دے جس میں تعلق زن و شو قائم نہ ہوا ہو اس کے بعد تین حیض سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ یہ خاتون حمل سے نہیں شوہر کی وفات کی صورت میں چونکہ ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی اس لیے بیوہ کی عدت ذرا بڑھا کر چار ماہ دس دن کر دی گئی ہے تاکہ تین حیض سے قبل تعلق قائم بھی ہوا ہو تب بھی مزید سوا مہینے سے معاملہ اور واضح ہو جائے عورت اگر حاملہ ہے تو اسی وجہ سے مدت عدت وضع حمل تک ہو جاتی ہے قرآن مجید کی روشنی میں ایک بیوہ پر اصل پابندی بس یہی ہے کہ عدت کے عرصے میں دوسری شادی نہیں کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے لحاظ میں کہ بیوی شوہر کے گھر ہی میں عدت گزار رہی ہوتی ہے بیوہ کو تلقین کی ہے کہ وہ سوک کی کیفیت میں عدت گزارے اور اس عرصے میں کوئی زیب و زینت نہ کرے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیوہ عورت رنگین کپڑے نہیں پہنے گی نہ زرد نہ کیرو یعنی سرخ مٹی سے رنگے ہوئے وہ زیورات استعمال نہیں کرے گی اور نہ مہندی سرما لگائے گی ابو داؤد رقم دو ہزار تین سو چار ایک بیوہ پر قرآن و حدیث میں دین کی طرف سے عائد کردہ پابندیاں اتنی ہی ہیں مگر بدقسمتی سے ہمارے فقحا کے ہاں بیوہ پر ایک اور پابندی اکثر بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ اس عرصے میں بیوہ گھر سے باہر نہ نکلے ہم کوشش کے باوجود قرآن و سنت اور حدیث میں اس حکم کا کوئی ماخذ تلاش نہیں کر سکے زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پابندی مرحوم شوہر کے نصب کو محفوظ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے کہ اس عرصے میں بیوہ کہیں ناجائز تعلق قائم کر کے شوہر کے سر کوئی ایسا بچہ نہ ڈالتے جو اس کا نہ ہو ہماری ناقص رائے میں اس سوچ پر نظر ثانی کی ضرورت ہے جس عفیفہ نے یہ کارنامہ سر انجام دینا ہوگا وہ شوہر کی زندگی میں بھی یہ کام کر سکتی ہے اس کے لیے اسے شوہر کی موت کا انتظار کرنے اور عدت کے سنہری موقع کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارا دین اس پہلو سے ہماری جو تربیت کرتا ہے اور اس نے فواہش اور بدکاری کو روکنے کے لیے جو عمومی پابندیاں لگا رکھی ہیں وہ اپنی ذات میں بہت کافی ہیں اگر وہ کافی نہیں ہیں تو کوئی اضافی حکم بدکاری کو نہیں روک سکتا حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی پابندیوں کے نتیجے میں ایک عام بیوہ بہت سخت مشکلات میں گھر جاتی ہے دور جدید میں خواتین کا گھر سے باہر نکلنا اب ایک معمول ہے پھر عام طور پر خواتین بڑی عمر میں بیوہ ہوتی ہیں جب وہ شادی کی عمر سے بہت دور نکل چکی ہوتی ہیں اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ ان سے اوڑنی اور دوپٹے کی لازمی پابندی بھی اختیاری بنا دیتے ہیں انور آئے ساٹھ اس بیوہ خاتون کو ہم شریعت کے نام پر گھر میں بند کر دیتے ہیں آج کل کی تیز رفتار زندگی میں رشتہ داروں کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ بیوہ سے ملنے آئے ایسے میں بیوہ کے کہیں آنے جانے پر پابندی لگانا ایک دکھی عورت کو نظر بندی اور قید تنہائی کی سزا دینے کے مترادف ہے سانس جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے تب بھی ہم ایک اہم ترین کام کر رہے ہوتے ہیں یہ کام ہے سانس لینا ہم آرام کی حالت میں عام طور پر ایک منٹ میں ایک سے ڈیڑھ درجن دفعہ سانس لیتے ہیں سانس لینا اتنا غیر محسوس عمل ہے کہ سوائے اس کے کہ ہم کسی دوڑ میں حصہ لیں ہمیں کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں سانس لینے کا عمل ہماری زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت ہے ہم کھانا کھائے بغیر کئی دن جی سکتے ہیں بغیر پانی کے بھی ایک دو دن گزار سکتے ہیں مگر بغیر سانس کے ایک منٹ بھی جی نہیں سکتے سانس لینے کے عمل میں ہم اپنے جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں اور آکسیجن کو جذب کرتے ہیں یہ ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے جو جسم کے سب سے بڑے اندرونی اعضاء یعنی پھیپھڑوں اور ایک انتہائی پیچیدہ اور نازک نظام تنفس کی مدد سے سر انجام پاتا ہے یہ آکسیجن ہمارے خلیوں کو دوبارہ پاک صاف کر کے ہماری زندگی کو قائم و دائم رکھتی ہے اور پیدائش سے موت تک ایک لمحے کے وقفے کے بغیر ہمیشہ یہ عمل جاری رہتا ہے اس عمل میں ہم روزانہ گیارہ ہزار لیٹر آکسیجن فضا سے اپنے جسم میں منتقل کرتے ہیں ایک ایسے دور میں جب ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی ساری آکسیجن ہمیں روزانہ مفت دیتے ہیں پھر اس کو استعمال کرنے والا پورا نظام بھی بلا معاوضہ ہمیں ملا ہوا ہے یہ صرف ایک مثال ہے ورنہ اس جیسی انگنت نعمتیں ہمیں ساری زندگی مفت ملی رہتی ہیں اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب کبھی شیطان ناشکری اور محرومی کی نفسیات ہم میں پیدا کرے ہم ان تمام نعمتوں کو یاد رکھیں اور ہر سانس کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں بادل اس دھرتی پر جو کچھ بھی زندگی پائی جاتی ہے وہ پانی کی بدولت پائی جاتی ہے اس زمین کا ستر فیصد سے زائد حصہ سمندروں پر مشتمل ہے سمندر کے اس پانی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ان کا پانی سخت کھارا کر دیا ہے تاکہ یہ پانی خراب نہ ہو تاہم یہ کھارا پانی انسانوں اور زمین کے حیوانات نباتات کے لیے قابل استعمال نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ سمندر کا پانی عمل تبخیر کے ذریعے سے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر میٹھے پانی کی شکل میں مختلف جگہوں پر برس جاتا ہے سمندر کے اس پانی کو ہزاروں میل دور لے جا کر برسانے کا فریضہ بادل اور ہوا سر انجام دیتے ہیں بادل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہیں ان میں اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ اگر تمام کے تمام برس جائیں تو خشک زمین ہی ختم ہو جائے تاہم بیشتر بادل سمندر پر برس کر ختم ہو جاتے ہیں اور جو زمین تک آتے ہیں وہ مکمل طور پر نہیں برستے بلکہ جزوی طور پر برستے ہیں بہت سے بادل فوری طور پر برسنے کے بجائے برف باری کی شکل میں پانی کو مستقبل کے استعمال کے لیے پہاڑوں پر جمع کر دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بادل اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ یہ دنیا کسی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئی ایسا ہوتا تو سارے بادل ایک ساتھ برس کر ختم ہو جاتے اور پیچھے موت چھوڑ جاتے لیکن ہم جانتے ہیں کہ بادل ایک خاص مقدار ہی میں برستے ہیں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک علی مخبیر رب کی تخلیق ہے جو مسلسل اس کے احوال کی خبر رکھ کر انتظام چلا رہا ہے جلد وہ دن آ رہا ہے جب وہ رب ہر شخص سے پوچھے گا کہ تم نے پانی کی عظیم نعمت کا کتنا شکر ادا کیا تھا جوانی کے بعد کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے ٹھیک کہتے ہیں جوانی زندگی کی بہار ہے بہار اپنے جوبن پر ہو تو واقعی دیوانہ کر دیتی ہے یہ بھلا کیوں نہ دیوانگی کہلائے جوانی حسن ہے جوانی طاقت ہے جوانی لذت ہے جوانی جسم اور جذبے کے عہد شباب کا نام ہے مگر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے جوانی میں ایسا کیا ہے کہ اسے زوال نہ ہو سو شباب کا یہ دریا کتنا ہی چڑھے ایک روز اترتا ضرور ہے ڈھلتی عمر کے ساتھ حسن کی سرمستی ماند پڑنے لگتی ہے قوت اور مردانگی کی رفتیں زوال پذیر ہونے لگتی ہیں پہلے تکان کا تصور اجنبی تھا اب تکان کے ساتھ درد بھی جسم سے مستقل رشتہ گانٹھ لیتا ہے نظر کمزور ہونے لگتی ہے ہاتھ پاؤں کی طاقت ساتھ چھوڑنے لگتی ہے جسم کے ساتھ جذبوں کی چڑھتی لہر بھی کمزوری کی طرف لوٹ جاتی ہے نادان پھر بھی نہیں سمجھتے کہ بنانے والے نے واپسی کے سفر کا پروانہ جاری کر دیا ہے بڑھتی ہوئی تکان کے باوجود بے تکان دنیا کے سمت دوڑتے رہتے ہیں ابھی بہت زندگی باقی ہے ابھی بہت کام باقی ہے گھر بنانا ہے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں سونے ڈھال ہوتی ہوئی طاقت کی ہر رمق سے دنیا خریدنے میں لگے رہتے ہیں جو چھوڑ کر جانا ہے اسے جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں جوانی کی چوٹی سے بڑھاپے کی ڈھلوان کا سفر اسی غفلت میں گزر جاتا ہے اور یقیناً گزر رہا ہے میرا اور آپ کا سفر مگر ہم میں سے کوئی نہیں ماننا چاہتا ہم اس کہانی کو دوسروں کی کہانی سمجھتے ہیں مگر نہیں یہ تو ہماری کہانی ہے زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ یہ کہانی ختم ہو جائے گی اس وقت سے پہلے خدا کے حضور پیشی کی تیاری فرض ہے رب کی بندگی مخلوق کی خدمت صبر اور اخلاق کی زندگی فرض ہے جس نے یہ فرض نبھایا موت اس کے لیے جنت کا دروازہ ہے جس نے اسے فراموش کیا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا وہ خدا کو بھول گیا خدا اسے بھول جائے گا فرقہ واریت کا زہر فرقہ واریت ایک ایسی برائی ہے جس کی مذمت سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے یہود و نصارہ اور مشرقین چونکہ اسی مسئلے کا شکار تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس طرز عمل کو اختیار کرنے سے روکا مثال کے طور پر سورہ روم میں ارشاد فرمایا کہ ان مشرقوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ بن گئے ہر گروہ کے پاس جو ہے وہ اسی میں مگن ہے آیت بتیس فرقہ واریت کسی خاص نقطہ نظر سے وابستگی کا نام نہیں در حقیقت یہ اس انتہا پسندانہ سوچ کا لازمی نتیجہ ہے جس کے تحت ایک انسان خود کو آخری حق پر سمجھتا ہے اور دوسروں کو باطل قرار دیتا ہے ایسا انسان پہلے مرحلے پر یہ فرض کر لیتا ہے کہ جس گروہ میں وہ بیٹھ گیا جس بات کو اس نے سمجھ لیا جس نقطۂ نظر کا وہ قائل ہو گیا اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان نہیں غلطی اگر ہوگی تو دوسرے کے ہاں ہی ہوگی باطل اگر کوئی ہے تو دوسرا ہی ہے انتہا پسندانہ سوچ غیر اعلانیہ نوعیت کی پیغمبری کرنے کے مترادف ہے اس لیے کہ یہ حق اس زمین پر صرف اور صرف اللہ کے کسی پیغمبر ہی کو حاصل ہے کہ وہ جو کہہ دے وہ حق بن جائے وہ جو بیان کر دے وہ خدا کی مرضی قرار پائے وہی الہی کی جو شرح وہ کر دے عین منشائے الہی قرار پائے یہ پیغمبر ہی ہو سکتا ہے جس سے اختلاف کا حق کسی کو نہیں مل سکتا جس کی بات کو قبول نہ کرنے کا مطلب جہنم کی سزا ہے جس کے فہم کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے اس دنیا میں یہ حقوق صرف اور صرف پیغمبروں کے لیے خاص ہوتے ہیں مگر انتہا پسند ذہنیت ان سارے حقوق کو اپنے نام کر لیتی ہے وہ اپنے فہم دین کو آخری سچائی کے طور پر بیان کرتے اور اس سے اختلاف پر پیغمبروں کی طرح وعید سنانے لگتے ہیں مگر در حقیقت یہ رویہ غیر اعلانیہ پیغمبری ہے اس دنیا میں اس کا نتیجہ فرقہ واریت اور فساد فی الارض ہے اور روز قیامت خدا کے حضور سخت ترین جواب دہی ہے آئی کینڈی انگریزی زبان کی ایک اصطلاح ہے اس سے مراد کوئی ایسی چیز منظر یا شخصیت ہے جسے دیکھنا اچھا لگے گرچہ اس کی علمی یا عملی کوئی اہمیت نہ ہو میڈیا کی دنیا میں یہ اصطلاح عام طور پر خوبصورت خواتین اور ان کی جسمانی نمائش کے لیے استعمال ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ناظرین ان کی نسوانی کشش کی بنا پر اس فلم یا پروگرام کو دیکھیں دنیا بھر کے انٹرٹینمنٹ میڈیا میں آئی کینڈی کا استعمال عام ہے خاص کر فلموں اور ٹی وی پروگراموں میں کم ہی اس کے بغیر گزارا ہوتا ہے البتہ حالات حاضرہ کے پروگراموں میں اس کا استعمال بہت کم اور علمی پروگراموں میں تو بالکل نہیں ہوتا ہمارے ملک کے میڈیا کو البتہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ حالات حاضرہ کے بیشتر پروگراموں میں کسی آئی کینڈی کو بطور میزبان لے کر ناظرین کی توجہ حاصل کی جاتی ہے ٹی وی کے سنجیدہ ناظرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نشر ہونے والا حالات کے بیشتر پروگرام آئی کینڈی میزبانوں کے ذریعے سے باہمی مسابقت کر رہے ہیں میرا تعلق چونکہ برسا برس تک میڈیا سے رہا ہے اس لیے میں اپنے بعض ایسے تجربات بھی قارئین سے شیئر کر سکتا ہوں جن سے انہیں اندازہ ہوگا کہ سنجیدہ پروگراموں میں بھی کسی حسینہ کی موجودگی محض حسن اتفاق نہیں ہوتی میں کئی برس تک ایک مذہبی ٹی وی پروگرام کا میزبان رہا ہوں جو اس زمانے میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مذہبی پروگرام تھا پروگرام کی ابتدا میں مینجمنٹ کا اصرار تھا کہ میرے ساتھ کوئی خاتون میزبان بھی ہوں چنانچہ ایک ایسی خاتون کا انتخاب عمل میں آیا جن کا نہ دینی علم سے کوئی تعلق تھا نہ ٹی وی پروگراموں کا کوئی تجربہ تھا ان کی واحد وجہ انتخاب نسوانی جمال تھا کچھ پروگرام تو انہوں نے جیسے تیسے کر لیے مگر پھر ایک پروگرام میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم تشریف لائے پروگرام کے دوران میں میں پروڈیوسر صاحب مسلسل ہمارے کان یہ سور پھونک رہے تھے کہ فلاں سوال کریں پھر انہوں نے ایک ایسے سوال پر اصرار کیا جو بالکل بے تکا تھا میں نے اس کو نظر انداز کر دیا مگر خاتون کو اس کے بے تکے پن کا اندازہ نہ تھا سو انہوں نے وہ سوال کر ڈالا اب جو لوگ ڈاکٹر صاحب مرحوم سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑے جلالی بزرگ تھے انہوں نے سوال کے جواب میں خاتون خاتون کو ڈانٹ دیا اگلے پروگرام سے ہمیں داغ مفارقت دے گئیں اور پھر کئی برس تک وہ پروگرام میں نے تنہا ہی کیا میں بحیثیت اسکالر بھی کافی عرصے تک ٹی وی کے مختلف پروگراموں میں آتا رہا ہوں پھر ایک وقت آیا کہ میں نے میڈیا کی دنیا کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد جب کبھی کسی ٹی وی چینل کی طرف سے رابطہ کیا جاتا میں معذرت کر لیتا ایسے میں رابطے کرنے والے اکثر یہ پوچھ لیتے تھے کہ کسی کسی اور اسکالر کے بارے میں میں بتا دیجئے ایک دفعہ ایسے ہی موقع پر جب نے معذرت کی تو پروگرام کے پروڈیوسر نے دریافت کیا کہ سر کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی خاتون اسکالر سے رابطہ کرا دیں اور ہاں وہ خوبصورت بھی ہونی چاہیے بعد ازاں جب ٹی وی پر بعض مذہبی پروگرام دیکھے جن میں خواتین اسکالر یا نعت موجود تھیں تو اندازہ ہوا کہ انتخاب کرنے والوں نے خوبصورتی ہی کو بنیادی معیار بنایا ہے بہرحال اس طرح کے اور بھی کئی ذاتی مشاہدات ہیں مگر میں چونکہ طالب علم ہوں اس لیے اپنے مطالعے کی بنا پر بھی جانتا ہوں کہ میڈیا میں دو چیزیں بکتی ہیں ایک ہاٹ اور ریڈیکل گفتگو اور دوسرے نسوان جمال اور جنسی کشش دنیا ان کا استعمال انٹرٹینمنٹ میں کرتی ہے مگر ہائے افسوس کہ ہم نے علم و خبر کی دنیا کو بھی یا ایک کی بھینٹ چڑھا دیا دو تصویریں دو دو پیغام یہ تصویریں ہیں پہلی تصویر کراچی کے ایک کم عمر جوڑے کی لاشوں کی ہے جنہوں نے محبت میں ناکامی کے آثار دیکھ کر خودکشی کر لی دوسری تصویر ایک تین سالہ شامی بچے کی ہے جس کی لاش ترکی کے ساحل پر ملی یہ بچہ پناہ کی تلاش میں یورپ پہنچنے کی کوشش میں اپنی ماں اور بڑے بھائی سمیت ڈوب گیا تھا پہلی تصویر دو بچوں کے تنے مردہ کی نہیں ہمارے تربیت کے تمام اداروں کے تنے مردہ کی تصویر ہے یہ تصویر بتاتی ہے کہ سیاست اور دولت کی چکا چوند کیسے تربیت دینے والوں کو کھا گئی والدین اساتذہ علماء خاندان اور محلے کے بزرگ صدیوں سے انسانی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتے چلے آئے ہیں اس تربیت کا ایک اہم عنصر یہ ہوتا تھا کہ آغاز شباب میں جو غیر معمولی ہارمونل تبدیلیاں آتی ہیں اور ان سے جو جنسی ہیجان جنم لیتا ہے اس کو کیسے صبر ضبط نفس عفت کے احساس اور اپنی روایات کے لحاظ میں قابو میں رکھنا ہے کیسے اپنی خواہشات اور رومانوی جذبات کے بجائے اقدار کے احترام کو ملحوظ رکھنا ہے اس تربیت میں یہ سکھایا جاتا تھا کہ انسانی زندگی سب سے قیمتی چیز ہے خودکشی کتنے ہی پاکیزہ جذبے سے کی جائے ایک بدترین عمل ہے محبت ایک فطری چیز ہے ہو بھی جاتی ہے مگر اس کا کمال قتل نہیں قربانی ہوتا ہے والدین انسان کے سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں جو ان کا نہیں ہو سکا وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا والدین کو بھی یہ سکھایا جاتا تھا کہ اللہ نے جو حق بچوں کو دیا ہے ان کو بھی اس سے محروم نہ رکھا جائے مگر اب یہ تربیت کون کرے وہ میڈیا جو نسوانی حسن کو آئی کینڈی بنا کر اپنی دکان چلاتا ہے وہ ٹی وی ڈرامے جہاں نوجوانی کے لسٹ افیئر کو محبت کے نام پر سب سے بڑی آفاقی قدر بنا کر پیش کیا جاتا ہے وہ تعلیمی ادارے جہاں ہارمونز کی اتھل پتھل کا شکار معصوم بچے بچیوں کو علم و اقدار کے بجائے معلومات پڑھائی جاتی اور انگریزی سکھائی جاتی ہے وہ دانشور جنہیں سیاست پر گفتگو کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا وہ مذہبی لیڈر جو فرقہ وارانہ جنگ سے کبھی فارغ نہیں ہوتے دوسری تصویر بھی اپنے پیغام میں بالکل واضح ہے یہ شام کے اس المیہ کا بیان ہے جس میں چالیس برس سے زائد ایک اقلیتی گروہ ملک کا اقتدار چھوڑنے پر تیار نہیں باپ مر گیا تو قوم پر بیٹے کو مسلط کر گیا لاکھوں لوگوں کے قتل اور ان سے کہیں زیادہ لوگوں کے اجڑنے کے باوجود یہ خانہ جنگی ختم نہیں ہو رہی جنگ سے پریشان لوگ گھروں سے بھاگ رہے ہیں تو دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل رہی ہزاروں برس سے انسانی سماج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ایک حکمران جب مسلط ہو جائے تو اس سے جان چھڑانے کا طریقہ کیا ہے اقتدار طاقت کا نام ہے کوئی طاقتور کبھی اپنی مرضی اور خوشی سے اقتدار نہیں چھوڑتا چنانچہ اقتدار کی تبدیلی کے لیے تاریخ میں اکثر خون بہتا رہا ہے یہ خون غیروں ہی نہیں نہیں بارہا اپنوں نے بھی بہایا ہے اقتدار کے لیے باپ نے بیٹے کو بیٹے نے باپ کو اور بھائی نے بھائی کو مارا ہے ہزاروں برس کے بعد انسانی دانش نے پر ام انتقال اقتدار کا ایک طریقہ دریافت کیا اور سماج اس پر متفق ہو گیا وہ یہ کہ چار پانچ برس کی حکمرانی کے بعد لازمی ہے کہ حکمران لوگوں سے اپنے اقتدار کی تائید دوبارہ مانگے یہ نہ ملے تو اسے خاموشی سے اقتدار چھوڑ کر اسے اقتدار دینا ہوگا جسے لوگوں نے چن لیا جو قومیں اس اصول کو نہیں مانتی ان کا انجام وہی ہے جو اہل شام کا ہو رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ دو تصویریں ہمارے دانشوروں کی اہلیت کا کا امتحان پہلی تصویر پیغام یہ ہے کہ ہمارے دانشوروں کو سیاست اور دولت کی چکا چوند کو چھوڑ کر تربیت کو اس معاشرے کا اصل مسئلہ بنانا ہے یا نہیں دوسری تصویر کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں پر امن انتقال اقتدار کو اس معاشرے میں فروغ دینا ہے یا کچھ مقدس ناموں اور جزوی خرابیوں کی بنیاد پر افراد اور اقلیت کی اس آمریت کو قبول کرنا ہے جو لاکھوں لوگوں کی جان لیے بغیر معاشرے کی جان نہیں چھوڑتی وقتی چیخ و پکار سے اوپر اٹھ کر ہمیں ان بنیادی معاملات میں ایک واضح نقطۂ نظر اختیار کرنا اور معاشرے کو اس رخ پر ڈھالنا ہوگا ورنہ تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ پھر حالات بالجبر اپنا ایک فیصلہ ٹھونستے ہیں یہ فیصلہ اکثر صورتوں میں بہت تباہ کن ہوتا ہے ایک دشمن اسلام خدا کے حضور پروردگار عالم میں آپ کا بے حد و حساب شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے جیسے مجرم کو سزا سنانے سے پہلے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا پروردگار عالم آج جب کہ میزان عد نصب کی جا چکی ہے مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں سچائی کو نہ مانا کسی سچائی کو سمجھنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی میں نے ساری زندگی اسلام کو پڑھا قرآن کو سمجھا پیغمبر اسلام کی سیرت کو دیکھا مگر ہمیشہ ایک معاند اور دشمن کی نگاہ سے آپ نے مجھے مذاہب کا عالم بنایا مگر میں نے اس علم کو اسلام دشمنی میں استعمال کیا آپ نے مجھے عقل و فہم اور ذہانت کی دولت سے نوازا مگر میں نے اس دولت کو اسلام دشمنی کے فروغ میں لٹا دیا آپ نے مجھے لکھنے اور بولنے کی صلاحیت دی مگر یہ صلاحیت آپ کے بندوں کو آپ کے پیغام آپ کے دین اور آپ کے پیغمبر سے دور کرنے میں صرف ہوئی مجھے اپنے ہر جرم کا اعتراف ہے مگر سزا کا فیصلہ سنائے جانے سے کب ایک گزارش آپ کی بلند اور اعلیٰ بھرگاہ میں پیش کرنی ہے کہ آپ جیسا عد کرنے والا پوری کائنات میں کوئی نہیں پروردگار عالم مجھے معلوم ہے کہ مجھے سچائی کی مخالفت کی بنا پر سزا ہوگی اس بنا پر سزا ہوگی کہ میں نے اسلام کی دعوت کو پانے کے باوجود اس پر کبھی سنجیدگی اور ہمدردی سے غور نہیں کیا بلکہ اپنے خود ساختہ تصورات کے مطابق نہ پا کر اسلام کے خلاف بدترین پروپوگینڈا شروع کر دیا مگر دلوں کے حال جاننے والے رب میں اس جرم میں تنہا تو نہیں ہوں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اسلام کے جو نام لیوا آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں وہ بھی اسی جرم کے مرتکب ہیں میں نے اگر اپنے پیدائشی مذہب کو آخری حق مانا ہے تو یہ لوگ بھی اپنے پیدائشی فرقے کو آخری حق مانتے ہیں میرے ماحول اور اساتذہ نے جس دین کو میرے سامنے واحد سچائی کے طور پر پیش کیا میں زندگی بھر اسی کے لیے لڑتا رہا ان لوگوں کے ماحول اور اساتذہ نے بھی جس فرقے اور نظریات کو ان کے سامنے واحد سچائی کے طور پر پیش کیا یہ بھی زندگی بھر اس کے لیے لڑتے رہے میں بھی اڑیل ٹٹو بنا رہا یہ بھی اپنے سچ پر اڑے رہے میں اپنے تعصبات کو سچ سمجھتا رہا یہ بھی اپنے تعصبات کو حق سمجھتے رہے پروردگار عالم میں نے اپنے دین کے علاوہ ہر دوسرے دین کے خلاف انعد پا لیا یہ بھی اپنے فرقے کے علاوہ ہر ایک کے خلاف انعد میں مبتلا رہے میں مخالفت برائے مخالفت کے اصول پر جیا یہ بھی اسی اصول پر جیے میں نے مخالفت میں ہر اخلاقی حد کو پار کیا انہوں نے بھی پار کیا میں نے حسن زن رکھنے کے بجائے بدگوانی کی یہی انہوں نے کیا میں شہد کی مکھی کی طرح پھولوں کا رخ کرنے کے بجائے گندگی کی مکھی بن کر ہمیشہ کمزور بات کی طرف لپکا یہی ان کا بھی رویہ تھا میں نے بات کو سیاق و سباق سے کاٹا انہوں نے بھی دوسروں کو اسی طریقے پر بدنام کیا میں نے سچائی کے جواب میں نقطہ افرینی کی انہوں نے بھی سچائی کو ایسے ہی رد کیا میں نے لوگوں کو بہکانے کے لیے الزام بہتان اور جھوٹ کا سہارا لیا انہوں نے بھی یہی کیا میں نے سچائی کو چھپایا انہوں نے بھی چھپایا میں نے اصل بات سے پہلو تہی کی انہوں نے بھی کی میں حق بات بیان کرنے کے وقت خاموش رہا یہ بھی خاموش رہے اب اگر آپ میرے لیے جہنم کا فیصلہ سناتے ہیں تو سر آنکھوں پر کہ آپ عادل ہیں مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کس اصول پر جنت میں جائیں گے جب رویہ ایک ہے تو بدلہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے ان کا بدلہ اگر جنت ہے تو میں جہنم میں کیسے جا سکتا ہوں اگر میں جہنم کا مستحق ہوں تو میں آپ کے عد سے کیسے توقع کروں کہ یہ جنت میں بھیجے جائیں گے میرے ساتھ عدل کیجیے یا تو ان کو جہنم میں میرے ساتھ کیجیے یا مجھے ان کے ساتھ جنت میں بھیجیں آپ کی عزت اور جلال کی قسم آپ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کوئی نہیں علی جا مجھے اس کے سوا آپ کی بارگاہ میں اور کچھ نہیں کہنا